تعلیم کی تاثیر ہے کہ دھیان توجہ کے ساتھ حضرت کی باتوں کو پیاری باتوں کو نور والی باتوں کو اگر سنا جائے تو یہ سیدھی گروہ پر جا کے اثر کر دیں ایک سب تعلیم میں بیٹھے تھے زکات ادا نہ کرنے کی وعیدے کہ وہ احادیث ہے جو حضرت نے لکھی ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت پڑی ہے کہ اگر مال کی زکات نہ دی گئی تو کل قیامت کے لیے یہ بات گنجا صاف بن کر گلے میں لٹکے گا اور وہ صاف کی گنجے کا کافی کرے گا انا کا جو انا ماں دو میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مان ہوں جس کی تمہیں زکات نہیں کی آج ہماری ماں بہنیں دکانوں کی بالیاں اور ہاتھوں کی چوڑیاں پہنتی ہے اور اگر اس کی زکات نہ دی تو ہماری ماں بہنوں کو سمجھاؤ آج تمہارے لیے یہ زیورات بن رہے ہیں سونا چاندی اگر اسی جگہ دفعہ تم نے نہ دی تو کل قیامت کی تمہارے گلے میں لٹکے گا اور تم ہار پہن کر یہ سمجھتی ہو کہ ہم خوبصورت دیکھے کل قیامت کے دن یہ بھی ہاتھ گنجا صاف بن کر آپ کے گلے میں لٹکے گا وہ بڑے میاں نے کے لیے بڑی سنی کہ گنجا صاحب تو ایک دم سے کہنے لگے کہ صاحب میں تو شراب کو دور سے دیکھتا ہوں تو میرا پاگانا چھوٹ جاتا ہے دستہ شروع ہو جاتے اتنی ڈر سکتی ہے شراب کو دیکھ کر جب دشاپ گھر میں بیٹھے گا تو کیا حل ہوگا میرا کہنے لگے میں تو کئی سالوں سے مان ماندار ہوں چنا کے وہ وقت پورا کر کے گھر گئے اور گھر جا کر حساب کر کے اٹھارہ سال کی سزا لگا بڑا سلیمان صاحب جانے رحمتہ اللہ علیہ یہ سنایا کرتے تھے اکثر اٹھارہ سال کی ادا پھر یہ تاریخ کے حلقے نے پیدا کیا یہ تاریخ کے حلقوں میں بیٹھنا چاہیے اور تاریخ کے حلقے میں بیٹھ کر اپنی تربیت کا علم رہنا چاہیے اپنی تربیت کی باتیں رہنی چاہیے کہ جتنی باتیں آج شادی میں پڑھی گئی ان ساری باتوں میں کتنا کچھ بھی اس میں اور اس پر کتنے پر میرا عمل ہے یہ نہ کرو ان کی روزانہ کتابیں پڑھی جا رہی مجھ سے کچھ نئی کتاب تو پڑھو کچھ نئے واقعات سناؤ کچھ نئے قصے سنا آج تو یہی ہو گیا نا احساس بن گیا نئی باتیں سننے کا اچھے بیانات اور اچھے قصے کہانیاں کے آج لیا نہیں مزہ آ رہا ہے جن بیانوں میں تو ان بیانوں میں شدت کرنا ہو رہا ہے اور تعلیم میں تعلیم میں بہت پڑتا ہے تو تعلیم ہو رہی ہے اور اتر کر رہے ہیں کہ نہیں یہ اچھا کام نہیں ہے کہ تعریف ہو رہی ہے میرا جسا بیان کرے گا تو اپنے باتیں سنائے گا ادھر ادھر کی تجربات اور تعلیم ہوتی ہے تو سب نیلی احادیت سنائی جاتی ہے پیاری نور والی باتیں حضرت کی زبان سے نکلی ہوئی وہ باتیں سنائی جا رہی ہے اور وہ ہماری طبیعتوں پر بوجھ پڑتا ہے عالمہ فرماتے ہیں جو عمل طبیعت پر بھاری ہو وہ تربیت میں بھی بھاری ہوتا اس سے بڑی تربیت ہو جاتی ہے اور جہاں طبیعت یعنی طبیعتیں لگے شوق اور جو یعنی اچھا لگے کہ یہ تو مستا ہو گئے آج کل لوگ کسی کہانیوں کے آگے بن رہے ہیں اچھے قصے سناؤ اچھی کہانیاں سناؤ اچھے کچھ واقعات سناؤ ٹھیک ہے واقعات بھی سننے چاہیے دلیوں کے واقعات بزرگوں کے حالات سننے چاہیے کیونکہ اس کا عجیب اندر کوئی عمل کی عملی جد ہی نہیں پڑھ کے بڑا پیچھے نبیوں کے واقعات اس لیے سنا رہے ہیں جناب کبھی ماں جب کی کو کی کبھی کر کا آپ کے دلوں میں جواب پیدا کرے اس لیے پیچھے رویوں کے واقعات آپ کو سنائے سننا چاہیے لیکن کالوں کی لذت کے لیے نہیں اگر کالوں کی لذت کے لیے سنا ہے تو کالوں کی عیاسی ہے جسے گانا تو رجب کے لیے سنا جاتا ہے کے تو یہ کانوں کی عیاسی ہے تو کانوں کی لذت کے لیے سنی جا رہے تو کسی کہانیوں میں مزہ آ رہا ہے اور تعلیم میں مزہ نہیں آ رہا اندر بہت بڑا کوئی جو ہے بیماری لگی ہے اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے کہ میرے اندر بیماری ہے اس کا علاج کرو کہ مجھے تعلیم میں جینے لگ رہا اسے کہا اسے کہا ہے کہ یہ عجیب اس کے محمد ارادہ ہے کہ جو پڑھتے ہیں بخاری بخار جن کو آتا ہے ان کو بخاری نہیں آتی بخاری جن کو نہیں آتی جن کو بخار آتا ہے ان کو بخاری نہیں آتی اور پڑھتے ہیں اس کے محبت کے عجیب نرانے اس کا نرانے انداز ہوتے ہیں پر تعلیم میں بیٹھنا چاہیے جیسے ڈاکٹر دلارے نے اب ہماری ہماری پوری زندگی کی تربیت تعلیم میں جمع کر دیا ہے اس لیے اس کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے کسی بھی تعلیم کی غیر حاضری ہو جائے تو جیسے کھانا وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے بھوک پریشان کرتی ہے ایسے کسی بھی تعلیم کی غیر حاضری پر اندر کو جو روح کو ویزا نہیں ملی تو وہ بے چین ہو جانی چاہیے یعنی، یہ ہونا چاہیے تھا میں آج شادی میں نہیں بیٹھا میرے روح کو ویزا نہیں ملی تو آپ نے دوسری بات فرمائی بھائی جب سیزی کا لگے گا ہوتا چلانا چاہیے کہ کپڑے کو پیون نہ لگے تب تک چھوڑو فرماتے ہیں اس سے سادگی سکھلانا مقصود ہے سادگی پہچانیے غریب کپڑے کو پیمن لگاوے مالدار نہ لگاوے کوئی تقسیم سے نہیں ہے مالدار بھی پیمن لگاوے اور پیمن لگانا کوئی غریبی کی علامت نہیں ہے کوئی غریبی کی علامت نہیں ہے سادگی یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے سادہ رہنا ہماری شریعت کا مزاج ہے سادگی بتلائی جاتی ہے یہ سادگی یہ تو ایمانداری کے بعد نہیں نقدہ زدم ایمان سال کی ایمان کا حصہ ہے یوسف محمد اللہ کے بیانات میں لکھا ہے کہ سادگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چیز ہے اور فیشن آمری شراب کو سلام کے دشمنوں کے گھر کی چیز ہے فیشن اور بہت ساری لائنوں سے اور فیشن ساری کپڑوں میں نہیں ہوتی بزرگ فیشن صرف ساری چیزوں میں ہوتی ہے تعمیرات میں فیشن آ رہی ہے گاڑیوں میں فیشن آ رہی ہے کپڑوں میں فیشن آ رہی ہے کھانوں میں فیشن آ رہی ہے برتنوں میں فیشن آ رہی ہے گھروں کی چیزوں میں فیشن آ رہی ہے ساری چیزوں میں فیشن داخل ہو رہی ہے طبیعت کو اچھی رکھنی چاہیے آپ کو اچھا لگنا چاہیے ایک حدیث سے یہ سمجھایا جا رہا ہے سادگی سمجھائی جا رہی ہے سادگی کے زندگی کو سادہ بناؤ سادگی میں سکون ہے گرو کہ آپ کی ادراج ہے اور پینشنوں میں بناؤ اور مصیبتوں کے سوا کچھ نہیں ہے اور سادگی میں ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے پینشنوں میں خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی خواہشات خواہشات پینشنوں میں تو خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی صرف اپنی طبیعتوں کو سادہ بنانا چاہیے اللہ اپنی طبیعت کو سادہ بنا کی اپنی طبیعتوں کو سادہ بناؤ تیسری بات آپ نے فرمائی مالداروں کے پاس نہ بیٹھا کرو یہ بات فرمائی آپ نے مالداروں کے پاس نہ بیٹھا کرو اور اس کی تشریح ہے وہ مالدار جس کے بعد میں اگر پیدا نہ بچی ہو حضرت کے زمانے میں تو ہماری گاؤں بھی بڑے مانتا رکھتی تھے صحابی کے عثمانی بڑی داماد رسول ہے حضرت کے داماد ہیں دونوں کے بھی آپ نے کی ہے اور نام کا عثمان گنی گنی اپنا کا نام نہیں ہے حضرت سے بڑا کا بیٹا گنی گنی گنی بیٹا کا بیٹا ہے تو وہ حضرت عثمان گنی بیٹا کے بیٹے نہیں تھے ان کے اپنا کا نام تو افغان تھا گنی ہاں۔ مانتا تھا جاتا ہے کوتا نامی نام ہی بتایا تھا عثمان کو کہ عثمان نہیں بادہ صاحب تھے سبق کا دس ہزار کا خرچہ دیا تھا تیس ہزار کا بہتر تھا تیاری یعنی خرچہ جمع کروا کے دس ہزار کا میں دے رہا ہوں اللہ کے نام پر بہت خرچ کیا اللہ نے دیا تھا اللہ نے عثمان نبی نے دیکھا ان کا آپ نے دونوں میں دیا تھی جی۔ نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے علماء فرماتے اس کی تشریف ہے کہ اس مسلمان کے پاس نہ بیٹھا رہا ہوں جس کے بعد میں خبر پیدا کی ہو خبر پیدا کی ہو اس لیے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے بیانات میں ہے اب توجہ سے ذرا سنے حضرت کا مقبول حضرت کے بیانات میں ہے کہ مئی جن کی گرمی تو شام ہوتی ہے تو اتر جاتی ہے لیکن پیسوں کی اور مال کی گرمی دسمبر اور جنوری کی کڑاکی کی سردی میں بھی نہیں حضرت کے بیانات میں ہے اور واقعی میں یہی ہے بزرگوں کہ یہ دولت کا جو نشہ ہوتا ہے دولت کا نشہ اور اس اس کا کا یہ کڑاکی کی سردی میں بھی وہ گرمی کو نہیں جاتا گرمی ہوتی ہے بزرگ لطیفہ کلو صاحب تھے کلو صاحب وہ مانگنے والے ایک ایک روپیہ دو دو روپئے پی مانگتے ہیں پر پر تو کر چاہتے ہیں مانگتے مانگتے پیسے بہت زیادہ ہو گئے پیسوں کی کرنی چاہیے جا رہے تھے کسی نے کہا کر لو پیچھے مڑ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہا بولتے آتا ہے کہ نہیں کر لو صاحب کہا کرو تو چلو بھائی کر لو صاحب پھر کچھ کے بعد اور پیسے بڑھ گئے جا رہے تھے کسی نے کہا کر لو صاحب پیچھے مڑ کر کہا مجھ سے پڑھ کر کرو بولتے بھی آتا ہے کہ نہیں جناب پڑھ سے آپ کہاں کرو اب یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کلو بدل کیوں گیا ہے بھائی یہ جناب یہ صاحب یہ آئے کہاں سے پتا چلا او ہو پیسوں کی گرمی ہے مانگتے مانگتے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس کی گرمی چلی ہے تب یہ صاحب میں یہ جناب میں یہ سب آیا ہے دن کو مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ سارا کسی گلیے کے نیچے وہ کٹھا کھول کر وہ سارے پیسے جمع کیے تھے دن میں مانگنے کے لیے گئے تو وہ سب آئے اور وہ سارا اٹھا کے ٹوٹلا لے گئے رات کو آئے تو کچھ بھی نہیں تھا صبح جا رہے تھے کسی نے کہو جناب کر صاحب تو پیچھے کر کہا کہ کوئی جناب کوئی صاحب نہیں ہم تو پہلے بھی کر تھے ہم تو اب بھی کلوج ہو گئے جو گرمی کی وہ سب ادھر گئی تو دولت کی کمی ہوتی ہے دولت کا نشہ مولانا جمع صاحب بہت مضبوط فرماتے ہیں کہ نشے بہت سارے ہوتے ہیں خالی شراب کا نشہ تھوڑی ہوتا ہے آج کل ہم نے بس یہی سمجھ لیا کہ سب شراب کا نشہ کہ شراب کا نشہ اکیلا نہیں ہوتا جو اگر بولے بہت سارے نشے ہوتے ہیں مڑا گراتے ہیں اولاد کا نشہ ہوتا ہے خودی کا نشہ ہوتا ہے کرسی کا نشہ ہوتا ہے کرسی کا ڈگری کا نشہ ہوتا ہے مال کا نشہ ہوتا ہے شراب کا نشہ تو سن گھنٹوں کے پاس اتر جاتا ہے لیکن یہ میں نے نشے گنائے نا وہ تو بغیر تربیت کے اترتے نہیں اگر تربیت نہ ہوئی تو مہینوں سالوں یہ نشے باقی رہتے ہیں اور یہ نشے اولادوں میں نظروں میں منتقل ہوتے ہیں اللہ ہماری حفاظت کر رہا کہ اگر تربیت نہ کی اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی اپنے آپ کو نہ بنایا تو بزرگوں یہ نشے کرتے ہیں دنیا کی محبتوں کے

کہ نکل کر رکا دکا کھاؤ چٹائیوں پر سو اور ناموافق حالات میں چلو ہمارے مولانا غلام صاحب تندیسی رحمت اللہ نے شہر پڑھتے تھے نہ نعرے ہیں نہ نہ جلسے ہیں نہ جلوس سے نہ نعرے ہیں نہ بلکہ لفظ اخبار پر آ رہے ہیں ایسا کچھ شہر پڑھتے تھے مولانا لوگ تقیزے میں پڑھتے تھے تو مولانا آیا کرتے تھے مدرسے میں تو مولانا یہ شہر پڑھتے تھے کتابوں کی محنت کے سامنے کہ نہ نہ ہیں وہ اس طرح کہتے کہتے تھے ہمارا پر آ رہے ہیں ہمارے یہاں کوئی نعرے نہیں لگتے کوئی جلسے جلوس سے نہیں ہوتے لیکن چلے چار مہینے تین دن گشتوں میں چلنا نفس ہمارا پر آ رہے ہیں آرے چلتے ہیں نفس ہمارا پر طبیعت یہ نہیں چاہتی لیکن نکلنا پڑتا ہے بزرگ کو کہ نکلنا خروج جسے اپنی جو خروج کہتے ہیں خروج رہا تو عروج ہوتا عروج عروج کہتے ہیں اوپر چڑھنے کو اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر چڑھاتے رہے گی مقام دیتے رہے گی صحابہ کیا عروج تھا تو صحابہ کا عروج ہوتا رہا عروج ہوتا رہا گدر کے موقع پر سواریاں کم تھی اور صحابہ تین سو تیرہ تھے تو سواریاں کم ہونے کی وجہ سے آپ نے ایک ایک گروپ پر تین تین چار چار آدمیوں کو تقسیم کر دیا کہ باری باری چلے گی اور باری باری بیٹھے گی روایت میں ہے کہ آپ کی باری میں آپ کے حصے میں جو آئے حضرت اور حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو تعالیٰ آپ کے حصے میں آئے ابو چلا جب چلتے چلتے گئے آپ کے نیچے پیدل چلنے کی باری آئی حضرت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر بیٹھنے کی باری آئی تو ان دو بزرگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت ہم نیچے چڑھیں گے اور آپ اوپر تشریف رکھیں آپ اوپر تشریف رکھیں دنیا ہمیں کیا کہے گی کہ شرم نہیں آتی تم کو نبی کو نیچے چلا رہے ہوں اور اوپر بیٹھ رہے تو دنیا ہمیں کیا کہے گی اس حضرت آپ نیچے آپ اوپر تشریف رکھیں ہم چڑھیں گے نیچے آپ نے دو باتیں فرمائی دو بات کھلنے کے قابل ہے مجھے کوئی بات آپ نے دو باتیں فرمائی ایک پہلی بات تو آپ نے یہ فرمائی تم دونوں طاقت میں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں ایک نبی کو اللہ تعالیٰ مجھے یاد نہیں ہے روایت بول رہا ہوں ایک نبی کو اللہ تعالیٰ یعنی کئی جنتوں کی طاقت کہتے تھے روایت کی چاہے چالیس کا تذکرہ ہے یا سو جنتوں کا تذکرہ مجھے یاد نہیں ہے باقی جنتوں کا نتر گیا اتنے جنتیوں کی طاقت ایک نبی کو اللہ کہتے ہیں آپ نے بتایا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو کہ میں اوپر بیٹھوں تم پیدل چلو میں پیدل چلنے کے قابل نہ ہوں کہ میرے پاس طاقت زیادہ ہے دوسری بات آپ نے جو فرمائی وہ سننے کے قابل ہے تم کو آپ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ تم دونوں سے زیادہ میں ثواب میں مستقبل نہیں ہوں پیدل چل کر اللہ کے راستے میں پیدل چل کر جو ثواب تم لینا چاہتے ہو اس ثواب کا میں بھی محتاج ہوں کہنا ہے امام المبینہ سرکار مبینہ اپنے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں تم دونوں سے ثواب میں مستغنی نہیں ہوں یہ بھی محتاج ہوئی ثواب ہے آپ نے فرمایا تم دونوں کو اوپر بیٹھنا ہوگا چلا کہ ان دو صحابہ کو اوپر بیٹھنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن حضرت کی بات پر یقین کر کے کہ نبی کی بات چاہے سمجھ میں آ گئے یا نہ کرو اور پوری امت کو یہ تعلیم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سمجھ میں آگے یا نہ آئے لیکن نبی کی تعلیم پر ہمیں چلنا ہے زمانہ کچھ بھی کہہ رہا ہو زمانے کا ماحول کچھ بھی کہہ رہا ہو سماج کچھ بھی کہہ رہی ہو یا سماج ناراض ہو جائے گی سماج کا مسئلہ ہے ہم سماج سے الگ پڑ جائیں گے سماج ہوتی ہے کیا شادی بیاہ میں مسائل کیا ہوتے ہیں کہ شادی بیاہ میں سماج کے طور پر ہی کر جاتے ہیں ارے بابا یہ بھی کرنا یار ہمارے سماج کا طریقہ ہے تو سماج ہوتی ہے کیا سماج صاحب بیچ میں لائے اور یہی سماج یہی سماج کے کارے تم کو جہنم رسید کریں گے اب وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ مجھے آج پسند نہیں ہے نار پسند ہے اور اسی میں آج کہ مجھے سارے لوگ دیں گے کہ موت کے ڈر سے بگیچے کا دن قبول کر دیا موت آخری وقت میں آپ کے کام قریب کر کے سر میں کان میں کہہ دوں کوئی نہیں جانے گا جیسا کان میں کہہ دوں میں گواہی دے دوں گا آپ کے بارے میں لیکن یہ بھی بات ان کے لیے رکاوٹ بنی کہ لوگ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے بگیچے کا دن قبول کر دیا یہ تانا مجھے برداشت نہیں ہے کسی تانے نے کوئی جنگل میں پہنچا دیا آج بزرگ ہماری سماج کے تانے برادری کے تانے قوم و مزت کے تانے اسی تانوں میں آپ کی ہے قوم و برادری کے رسم و رواج کو اختیار کر دیتا ہے ہمارے لیے کوئی سماج نہیں ہے ہمارے لیے سب کچھ اب ایک السلام کی ساتھ اقدس اور صاحب ساتھ کی سیرت ہے اور یہی ہماری محنت سکھاتی ہے کہ ہماری محنت ٹی وی میں کیا سکھایا جاتا ہے چالیس دن چار دن ہمیں کیا سکھ تین دن چلے چالیس دن میں بزرگ کو خالی نماز پڑھنا نہیں سکھایا جاتا ہے خالی چند صفات چھ نمبر سکھائے نہیں جاتے پورا دن سکھایا جاتا ہے پورے دن پر چلو پچھلے لیے میں لگا لگاتا خالی نمازی نہیں کرنا ارے بماکے میں یہ نہیں چاہتا کہ میری محنت کے ذریعے سے خالی نصیحیں بھرے چاہتا ہوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو شریعت اور سنت لے کر آئے وہ شریعت اور سنت پوری کی پوری ہر مستی میں زندہ ہو میں اس محنت کے ذریعے سے چاہتا ہوں ایک آدمی اللہ کے راستے میں گیا چالیس دن کے لیے اب وہ چالیس دن لگا کر چار مہینے لگا کر واپس آیا اب وہ کسی دکان پر بیٹھے گا تو اس اس اس کی کی دعوت کے چلے چار مہینے دکان پر نظر آنے چاہیے اس لیے حضرت فرماتے کہ اپنے قریبی لوگوں سے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ مسجد میں آتے ہیں اور مسجدوں سے جاتے نہیں کئی بھی لوگ زمانے میں دنیا نیازی حضرات کے اور جو حضرات کے باڑا عبید اللہ صاحب مولانا سعید احمد صاحب یہ شروع کے لوگ میں حضرت کے ساتھ رہنے والے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مسجد میں آتے مسجد سے جاتے نہیں حضرت مسجد میں تو کوئی بھی نہیں کہتا آپ جاتے ہیں اب تو یہ سر تنا ہوا ہے میں آؤ اور سب سے پہلے بات ہو میں تو اپنی مسجد میں بہت غور کرتا ہوں اور بہت کہتا ہوں کہ جن کی رکاٹی جاتی ہے حضرات کو نہیں کہہ رہا میں تو اپنی مسجد میں کہتا ہوں کہ جن کی رکاٹی جاتی ہے وہی سب سے پہلے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں بن سب اور ایک مسلم آ گئی لاتوں کو چھوڑ دیں گی اور تبدیل اولا چھوڑ دیں گی مجھے آ گئی ایک عام عادت پڑ رہی ہے سبھی کی سبھی کھڑی ہو جاتی ہے نا بلاقات پوری کرنے کی اور یعنی تقبر اولا چھوڑنے کی آتی کیا تماشا ہے یہ کبھی کبھار کی بات ہو گئی دیر ہو گئی سفر میں آنے میں دیر ہو گئی بارش ہو گئی تھی آنے میں جو ہے دیر ہو گئی یا کوئی مسئلہ تھا تو کبھی کبھار کرتے ہو رہا سے یہ روزانہ کی ہی پڑی ہو یہ روزانہ جب دیکھو تو ہی کھڑے ہیں وہی کھڑے ہیں وہی کھڑے ہیں تو نماز تو کوئی ڈر نہیں ہے جب ہوگا صحیح تو صحیح بنواتے ہیں کپڑوں بادل بنواتے ہیں تیس سال سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مسجد میں موجود ہوں اور اس کے بعد مسجد آئے یعنی میں پہلے سے موجود اور بعد میں مسجد صاحب بات آتے ہوئے اذان دینے کے لیے تیس سال تک یہ کوئی مختصر زمانہ ہے کیا اور رسول صاحب فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے کسی نمازی کی فیس نہیں دی کیا مطلب بولو سب نے دوسری سب نے کبھی کھڑا ہونے کا تصور ہی نہیں ہوا کہ کسی نمازی کی فیس دیکھے ابھی کیا یعنی ہماری داخت یہ سب جگہوں پر نظر آنی چاہیے کہ دکان میں بیٹھے ہیں تو دکان میں دعوت نظر آنی چاہیے تو حضرت نے بنوایا کہ تم میرا میرا مطلب نہیں سمجھے میرے کہنے کا کہ لوگ مسجد میں آتے اور مسجدوں سے جاتے نہیں یعنی مسجدوں کا دل لے کر اپنے شوقوں میں نہیں جاتے کہ مسجدوں میں آتے ہیں تو مسجد کا دل لے کر دکانوں پر تجارتوں میں منڈیوں میں اور بازاروں میں اور دنیا کے ساری شعبوں میں مسجدوں کا دل لے کر جانا چاہیے حضرت کا یہ مقصد تھا اپنی محنت کا کہ حضرت نے یہ محنت شروع کی تھی خالی نمازی بنانے کے لیے نہیں گزر سارے شعبوں میں پانی پہنچنا چاہیے اس محنت کے ذریعے سے کہ ہم ہم داری ہیں تو ہم سارے شعبوں کے دیدار ہیں وہ دن سے وہ سارا دن سیکھنے کے لیے وہ نکالا جاتا ہے کہ نکلو اور نکلنا اپنی زندگی کا مشن ہے نکلنا حضرت بابا سے ہے میں نہیں کہتا مانا یہ ماں کی ادب ان سدارے حضرت کے شوبت میں ایک لمبی مدت تک رہے ہیں اور حضرت کی مقبوضہ جمع کیے ہیں بڑا لوانی صاحب رحمت اللہ وغیرہ نے تو بڑا ابھی جی، میں سب ان کو میں لکھا ہے کہ حضرت یوں فرماتے تھے کہ مسجدوں کا دن یعنی ہر شعبے کا دن ہر امتی میں زندہ ہونا چاہیے ہر شعبے کا دن ہر امتی میں زندہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کی ساری محنت ہمیں عطا فرمائی تمہارے لیے حضرت مجھے فرماتے حضرت فرماتے تھے میں نہیں کہتا کہ تم چندے چار مہینے نکلو میں نہیں کہتا اللہ کا فرماتے کہ تم کو تو نکالا گیا ہے اور قرآن کی آیت ہے کہ تم کو تو نکالا گیا ہے میرے کہتا نکلو قرآن کی تشکیل ہے کہ تم کو تو پہلے سے ہی ہے تم کو یہ کام سوپا ہے کہ نکلو اب کمزوری کو ہمارے دیکھتے ہوئے ایک سیٹ کر کے دے دیا ترتیب سیٹ کر کے کیسا مہینے میں خالی تین دن لگا دو سر ساتھ میں ایک مرتبہ سمدہ لگا دو ہمت کر کے چار مہینے لگا دو یا آخری ہے اللہ کرے کوئی زیادہ کرے کہ مہینے کے دس دن لگا دیں سال کے جو ہے چار مہینے لگا دے روزانہ کے آٹھ گھنٹے لگا دے بہت بڑی بات ہے لیکن آخری درجے میں اتنا تو کرنا ہی چاہیے کہ بھائی تین دن ابو تو دو مہینے کے تین دن بھی ہم سے نہ ہو سال کا بھی نہ ہو چار مہینے کی بھی ہم سے ہمت نہ ہو تو بزرگوں ہم یوں کہیں کہ سال اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی بزرگوں اللہ کی مدد مدد کے گزروانے کے اسباب تو ہم اختیار کریں ہم اللہ کی اللہ کے دین کے مددگار تو بنے تو اللہ ہمارے مددگار بنیں گے جب اللہ کے دین کے مددگار نہ بنے اور جیسے کوئی آدمی ہوٹل میں نوکری نہ کرے اور مہینے کے مدد پر شیر صاحب کے پاس پہنچ جائے شیر صاحب تنخواہ دے دو مہینے کی تو شیر صاحب کہیں گے کہ بھائی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس ذرا ان کو لے جانا چاہیے ان کو بدر تو نہیں آیا کہ ایک دن بھی نوکری کے لیے نہیں آیا ہے اور کہنے کے مجھے مہینے کی تنخواہ دے دو جسے دنیا کے لوگ ان کو پاگل سمجھتے ہیں بزرگوں ہم اللہ کے دین کے لیے بالکل اپنا کاروبار اپنی دنیا چھوڑنے کو تیار نہیں اور یوں کریں کہ ہم چاہتے ہیں تو دنیا پر بزر پڑتی ہے حالانکہ اللہ کی طرف سے برکتوں کے وعدے ہیں بزرگ اللہ کی طرف سے برکتوں کے وعدے نہ آ رہے گی مرکز کی ابھی مان ٹکا تو محنت سے ملے گا کہ محنت کر کے ایمان اور تقبے کو حاصل کریں گے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ یعنی فتح نالین وقت کی آسمان اور زمین کے برکتوں کے کہانی کھولیں گے اب برکت کے کہانے تو ایمان تقبے پر کھلنے کے وعدے ہے تقوی محنت کے راستے سے بزرگ آتا ہے اسے اپنی زندگی میں اس محنت کو داخل کرنا چاہیے اور یہ جو ہمارے بزرگوں نے ترکیب بتائی ہے اس ترکیب پر تقاضا بزرگ کو بہت بڑی بات ہے اگر ہم تقاضے کی جو ہے پر قربانی نہیں دے سکتے تقاضا کہتے ہیں مسجد میں آئے اور بساوت کبھی میں جانا ہے اور ترتیب کہتے ہیں کہ ایک جیسے میں نے تین سال کا جیلا یہ ترتیب ہے تو اس ترتیب کو کم سے کم اپنے آپ کو جمانا چاہیے جان کی روم محمد بڑا وانائی روم محمد اللہ کا مقبولہ نظر فرماتے تھے کہ بڑے حضرت فرماتے تھے کہ مقامی کام پر کوئی جنگ جاتے اور اپنے کمائیوں میں حلال اور حرام کی تمیز کر لے میں نہیں کہتا کہ کتنا بڑا ولی بن کر دنیا سے جائے یہ ولایت کیا ہمارے بزرگ کو لیکن کوئی کرے تو صحیح کرنے والوں کو اللہ ولایت نصیب کرتے ہیں اس لیے پورا مصبہ نیت کرے کہ انشاءاللہ شاء آپ کی دور دوڑ میں تشکیلیں ہوگی اور آج مجلسوں میں ترتیبیں بنے گی آپ نیت کریں کہ میں اللہ کے راستے میں جانا ہے جب نیت کرتے ہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں بزرگوں کو کب آ کر کھڑی ہو جاتے اس لیے یہ جو کہتے تھے کہ پہلی فرصت پہ مہینے پہلی مجبوری پہ چار مہینے یہ ہمارے بزرگوں کی آواز نہیں ہے پہلی مجبوری پہلی فرصت پتہ نہیں کسی نے لگا کیا بات ہمارے بزرگ کو یہ فرماتے ہیں جو چیز ہاتھ میں ہے اس ہاتھ میں نہیں ملے جو چیز ہاتھ میں ہے جو جس ہاتھ میں اس ہاتھ میں اپنے ایمان کو اور اپنے آکرت کو بنا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا ملک المت یہ نہیں دیکھتا کہ سب یہ اب بچوں کی شادیوں سے مکانات سے کاروبار سے سب سے فارغ ہو گئے ہیں اس لیے آپ ان کی موت دے ہے شب برات میں برابر موت آتے ہیں نا تو یہ نہیں کرتے کہ بھائی کتنوں کو کینسر کی بیماری ہے چلو نام لکھو کتنے اسی سال کے اوپر چلے ہیں چلو نام لکھو کتنے بچے بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو گئے ان کا نام لکھو کتنے بچوں کے مکانات بنا کے فارغ ہو گئے ان کا نام لکھو کتنے اپنے بچوں کے کاروبار سیٹ کر دیے ان کے نام لکھو ایسا میرے کو بس ویلک بنا کے چلے برا بولو کہ نہیں پورے سال آپ دیکھتے ہی رہتے کیسے کیسے چل پستے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ جا رہا ہے دودھ پیتے بچے کی ماں جا رہی ہے اور کیسے کیسے لوگ کوئی بڑے کارخانے کا مالک جو اس پر جا رہا ہے اس لیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں اللہ کی یہاں سے کب جو ہے پریشہ آ جائے اللہ کی بلا یعنی حکم پر اور ہماری موت لے کر چلے اس لیے بزرگوں ہمت کر کے فرماؤ چار چار مہینے کے لیے نقد آپ کے اس زور سے بہت تیار ہمت کر کے بہت زمین سے نیچے کی باتیں کرو آسمان سے اوپر کی باتیں کرو جو ہمارے آپس کی کے یہ عنوانات ہے یہ ہمارے موجود ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا اور سیاسی لوگوں کا کوئی رفت نہیں ہے کوئی دوستی نہیں کیوں جماعتوں سے کہا جاتا ہے کوئی جماعت میں نکل کر کوئی سیاسی بات نہ کرو کیا مطلب کہ ہمارا سیاست سے سیاسی لوگ زمین سے اوپر کی باتیں کرتے ہیں آسمان سے نیچے کی باتیں کرتے ہیں یعنی کرسیوں کی باتیں اور ہم کو تم ووٹ ہو گے تو ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے ساری دوائی پائیں ہوتی ہے حالانکہ خود کسی چیز کے مختار نہیں ہے اور ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ آسمان سے اوپر کی اور زمین سے نیچے کی وہ ہوائی پائیں نہیں ہے حقیقت ہے اور یہ یعنی ہونے والا ہے یہ ساری باتیں پیش آنے والی ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں زمین سے نیچے یعنی قبر قبر میں جانا ہی جانا ہے موت آنی آنی ہی ہے کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے چاہے نبی ہو یا چاہے زبانیں بغریب نہ ہو سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کر رہے مسجد اقسام اور اللہ کا در پہلے تو وہی تھا نتیجہ اچھا کہ اللہ کے گھر کو تعبیر کر رہے ہیں لیکن موت کا وقت آ گیا بچہ اللہ کے گھر کی تعریف تعبیر کر رہے تھے لیکن جانا ہے موت پر تو رضے علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی موت آ گئی ہے پر لیکن ایک سال تک وہ لبڑی کے سہارے کھڑے رہے کا ایک شیشہ بنوایا تھا اس شیشے میں لکڑی کے سہارے دوبارہ پر کھڑے ہو جاتے اور جنہ تعمیر کرتے تو حضرت کے ڈر سے جنہ تعمیر میں لگے رہتے تو اس لکڑی کے سہارے ایک سال تک ہوئی مرنے کے بعد نکال کے بعد رہے لکڑی کے سہارے لکڑی کو دیمک لگی اور وہ لکڑی گری تب حضرت تو جناتوں کو پتہ چلا جو تو ہم سے کام کرواتے رہے یہ کب کے دنیا سے چلے گئے ہیں تو انہوں نے ایک لکڑی پر قیمت کا کیڑا چھوڑ دیا کہ کتنی قدرت میں یہ کیڑا لکڑی کو کھاتا ہے پتا چلا ایک سال کے بعد کھائے لکڑی پتا چلا ایک سال سے ہم کام کروا رہے تھے خیر اللہ کا نظام کھائیے تو باقی نبیوں کو بھی دنیا سے ابھی کی تشریف دے رہے ہیں یہ آپ کون ہو سکتے ہیں بزرگوں اسی لیے اس کا یقین ہمارے دلوں میں اور اس کے تصویریں خوب ہونے چاہیے بغیر غیر کی چیزوں کے تصویریں ہماری مجلسوں میں اتنے ہوں کہ مشاہدات کا یقین بھی کر غیر کا یقین آ یہ ہونے والا ہے اور مشاہدات کے تصویریں ہماری مجلسوں میں ہونے چاہیے کہ دو دو کے چار ہوتے ہیں چار چار کے آٹھ ہوتے ہیں یہ تصویریں ہو رہے ہیں تو اس کا یقین آیا کہ لوگ اپنی اپنی لگاتے ہیں دریا پر کروڑوں لگاتے ہیں کیوں یقین ہے لگائیں گے سو لگائیں گے تو ہزار ملیں گے ہزار لگائیں گے لاکھ ملیں گے لاکھ لگائیں گے کروڑوں ملیں گے یہ یقین ہے کیونکہ اس کے تذکرے زیادہ ہیں نا کہ اگر ہماری نکلوں میں مقیمات کی تصویریں ہوئی تو موت ہر وقت نظروں کے سامنے رکھے گی پھر آدمی اپنی موت سے کبھی قابل نہیں ہوگا آج موت روزے ہو گئی موت سے قابل ہو گئے حالانکہ تصویریں روزانہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا جانا دیکھ رہے ہیں پھر بھی اس سے قابل ہے حضرت تھے نظر عبد اللہ کہ موت جتنی یقینی ہے اتنے لوگ اس سے قابل ہیں جتنی یقینی ہے موت اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ جنہوں نے خدا کا انکار کیا ہے جنہوں نے نبی کا انکار کیا ہے لیکن آج تک مائی ہزار کوئی پیدا نہیں ہوا کسی نے موت کا انکار کیا ہو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا سیریوں کے سب دیکھ رہے ہیں ایسا کرنے سے یہ چلا وہ چلا یہ چلا وہ چلا تو میری بھی تباہی ہے اٹل حقیقت ہے لیکن لوگ کافی پرستی کی وجہ سے ہیں اس کے تذکیر مجلسوں میں نہ رہے کہ ہماری مجلسوں میں اس کے تصویر ہونے چاہیے موت کے جنت کے تصویر ہونے چاہیے تاکہ اس کا شوق پیدا ہو جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جہنم کے تصویریں ہونے چاہیے اپنے نجی مجلسوں میں تاکہ اس سے ڈر پیدا ہو یہ غرض فرماتے ہیں اللہ کا ڈر اور اللہ کا درد جس کو مل گیا وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا اللہ کا درد اور اللہ کا زیادہ برف نہیں ہے لیکن ہے بہت بڑی چیز ہے چیزیں اللہ کا درد پیدا ہو گیا بس ابھی آج کے ہر گنا سے بچے گا ہر نافرمانی سے بچے گا اور ہر اللہ کی ناراضگی سے بچے گا کیونکہ اللہ کا ڈر ہے تنہائیوں میں بھی بچے گا آج کچھ ماحول کچھ ایسا ہو گیا کہ لوگوں کے سامنے تو گنا کرتے رہتے ہیں ایسا لوگ کیا کہیں گے سماج کیا کہیں گے بستی والے کیا کہیں گے گھر والے کیا کہیں گے تو لوگوں سے تو ڈریں گے لیکن اللہ کا ڈر دل میں نہ ہونے کی وجہ سے تنہائیوں میں گناہوں سے نہیں بچتے کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے صرف تنہائی رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے یہاں تو تنہائی کے گناہ ہو جاتے ہیں فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ تنہائیوں کی گناہوں کی نفوست ایسی ہوتی ہے کہ بہت بگڑ جاتی ہے بہت بگڑتی ہے یہ سب ایک تو اچھا آدمی تھا موت اس کی بگڑ گئی موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا موت کے وقت کچھ بکواس بنتی اور سب کیا ہوا لیکن کون جانے کہ اس کی تنہائی تنہائیوں کے کیا گناہ ہیں اللہ تعالیٰ تنہائیوں میں بھی آدمی کو ڈرائے گا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن اس کا یقین ہوگا کہ وہ ذات و کی ذاتی علی ہے دیروں کے پیڑوں کی شانتی ہے کالی رات میں کالے پہاڑ کالے پتھر پر کالی چوبی چلتی ہے اللہ اس کی چلنے کی عادت کو سنتے ہیں کیا ہے قدرت ساری کم کرو کروڑی راتیں آدمی پکڑا آدمی نظر نہیں آتا ساری کرو گی رات میں رات میں کالا پتھر ہے پہاڑ کی چٹان کالی اور اس پر ایک چھوٹی معمولی کالی چوٹی چل رہی ہے کے چلنے کی آواز بھی وہ کالی کے کائنات اور سلطان سراتی وہ سن رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی کوئی ہجاتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا فروخت ہو انسانیت کو پوری مخلوقات کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کون کیا کر رہا ہے کون کہاں جا رہا ہے کون کیا کر رہا ہے اللہ کی چھپا کر بولتا ہے کوئی سننے جا جائے وہ چھپا کر بولتا ہے لیکن اگر اللہ کے ساتھ کا یقین ہوگا اللہ کا ڈر دنوں میں ہوگا تو وہ ساری دن کا منہ چھپا لیا لیکن اس کے دل میں خیال آئے گا کہ وہ وزیر ذات ہے وزیر سارے پردوں میں بھی دیکھنے والی ذات ہے وہ ذات سے ہم کہاں چھپ سکتے ہیں اللہ کا درد پر درد گیا اللہ کا دربار کے در ہے دربار ہے ان درباروں میں اللہ کے درباروں میں آنے کا ایک اس کا معمول بن گیا ہے کہ حدیث میں آپ نے اس طرح طرح سے کروایا مسجدوں میں آنے جانے والوں کے بارے میں ایماندار ہونے کی گواہی ہو ایماندار لوگ ہیں مسجد آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن مسجدوں میں آنا جانا یہ استقامت کے ساتھ ہونا چاہیے چار نمازیں کارے مدد نہیں تھی آج کل ماحول تھوڑا سا کچھ ایسا بن رہا ہے کہ چار نماز چار نمازوں کے نمازی تین نمازوں کے نمازی دو نمازوں کے نمازی پانچ نمازوں کے نمازی آپ کو بہت کم آج کل نظر آتے ہیں یہ سب آپ کو میں نظر آتے مغرب کے میں نظر آتے ہیں میں نظر کیوں نہیں آتے ہیں یہ سب اٹھا نہیں جاتا شارن نام کے بدل کیا ہے یہ تصور ہی نہیں ہے کہ چار نماز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اوقات میں نمازوں کو بدل کیا سلا دکھا نہ سر کوئی نہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اوقات میں نمازوں کو مدد کیا ہے کو آپ گورنمنٹ سزا کرو گے نہیں مانی جائے گی ٹھیک ہے قزا کر دی دی کر باقی وقت پر نہ پڑنے کی وجہ سے تجربہ گنا کے دروازوں پر دوسرے دروازے پر پہنچ گیا بن کر جس نے جھن کر نماز چھوڑی وہ تو قبر کے دروازے پر پہنچ گیا علماء کے تو بہت سخت اقوال ہے پیرانی عبد القادر جیلانی عبد اللہ علی کا تو مذہب ہے کہ کوئی بے نمازی مر جاوے تو مسلمان اپنے قبرستان کی لفظ بھی نہ کرے پوچھا گیا حضرت کیوں کب مسلمان نہیں ہے مسلمان نہیں ہے مسلمان نہیں ہے نماز کو چھوڑنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے اب طرح السلام کی خدمت میں اقدس میں تاریخ والے آئے تعریف تاریخ والا والوں کو تو سب جانتے ہیں اور اس طرح تو سلام کو پتھر مارے تھے لیے دنیا میں مشہور ہے کہ غلط جماعت کے سب میں بندہ بھائی دہلی کے زمانے میں ایک ساتھی ہے تو کا آئے میں نے کہا یار تم لوگوں نے ایسا لگے کہ ہم لوگ پنجاب ہیں بعد والوں نے مارے تھے چودہ سو سال پہلے لیکن آج تک ہم پنجاب میں کا نام جہاں آتا ہے لوگ کہتے پتھر مارے تھے تم لوگوں نے میں نے کہا بھائی غلط کام کرتا تو ہے نہ صرف برباد بدنام ہوتی ہے کسی بات دادا کے زمانے میں کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو تو بعد میں نسلوں کو بھی تانے دیے جاتے ہیں تو تمہارے خاندان کے لوگوں نے انسان حضرت جی رضی اللہ حکمران کے زمانے میں وہ لوگ آئے تھے جنہوں نے حضرت مسار اور حضرت حجر علیہ السلام کو کھانا نہیں کھلایا تھا تفصیلی واقعہ سورہ کام میں موجود ہے تو وہ لوگ آئے حضرت علی رضی اللہ کہنے لگے حضرت قرآن ہماری برائی کا کھانا ہے ان تو بزرگوں کو کھانا نہیں کھلایا تم لوگوں نے کھانا نہ کھلانا مہمانوں کو اور پھر یہ کہ یہ تو نبی جو بڑے بڑے لوگ تھے گزارے طرف نبی ہے ٹیچر کی طرف بھی اتنے بڑے لوگوں کو تم نے کھانا نہیں کھلایا میرے جیسے ایسے گھر کو کوئی نہ کھلا بھی کیا فرق پڑتا ہے میری تو کوئی حیثیت میں میں تو ایڑا گیڑا آدمی ہوں لیکن اتنے بڑے لوگوں کو کھانا تو قرآن ہماری اب جنہوں نے دن کرایا تھا دن کرایا تھا باقی ہم تو خود کراتے ہیں راجہ جلا قرآن سے اتنا کر دو فاغو جو ہے فاغو و یوزی قرآن کریم کی آیت میں جو کہا گیا کہ انکار کر دیا کہ نہیں کرائیں گے تو یہ اصل جو ہے نا با کا نقطہ اوپر رکھ دو جلا اور ایک نقطہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو ہو جائے گا فاغو باقی جگہ تا ہو جائے گا اور تا فاتوں کا کہنا وہ دو بزرگ آئے اور ہم نے کھانا پلایا اتنا کر دو حضرت یہ بات کا نقطہ اوپر چڑھا دو ایک نقطہ کاری کر دو حضرت نے کوڑا کیا اور بہت پٹائی کی کاری تو کھانا نہیں پھیلایا اور پھر قرآن کی تبدیلی کے لیے آیا ہوں آدمی کے چلا تو بزرگ ہو تاریخ کا کیا برابر کہنے میں کہ حضرت ہم ایمان قبول کرنے کے لیے آئے ہیں آپ نے فرمایا پوچھا ہوں گے میری دعاؤں کا نتیجہ ہے میں نے تمہارے یہ بدوا دی تھی حالانکہ سے آ گئے تھے کہ آپ شبئی کو ملا دیں آج کی تاریخ دو پہاڑوں کے بیچ میں واقع ہے وہ زمانے سے دو پہاڑوں کا شبئی کو یوں ملا دیں تو کیا ہوگا اس میں لوگوں کی چٹنی ہو جائے گی ختم ہو جائیں گے آپ نے بلیچے کو منع کیا اور دو پر دوائی آدموں ہوں ان کو ہدایت دے یہ مجھے اس لیے پتھر مار رہے ہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں مجھے مجھے جانتے نہیں اگر وہ جانتے کہ یہ ندی ہے تو یہ پتھر نہ مارنا مانناسوں میں کوئی گاڑی تھے تو مجھے گاڑنے کا بھائی نہیں سارا نہیں سمجھ پا رہا کافی آدمی ہے اسی لیے تو گاڑی دے رہا ہے ورنہ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں تو وہ ہو آپ کے لیے صرف خالی کر دیتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی حضرت کہتے ہیں چائے پلاتے ہیں ٹھنڈا پلاتے ہیں جو اپواس کو جاتے ہیں اور جو وہ بگاڑتے ہیں وہ نہیں جانتے اس لیے وہ بگاڑ رہے ہیں آپ کو متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ یار ہندو بگاڑتا ہے یہ گالی بولتا ہے یہ ایسا ہو تو اس کا گھر چھوڑ دو یہ ہمارا کام نہیں ہے کیا آپ نے دعا مانگی اللہ مانگی نو بھی بڑی نہ ہوں گا آدم ہوں کہنا نہیں جانتے اس لیے مجھے پتھر مارے باقی کوئی ہدایت کے آئی سکیل کبھی سکیل اور دیر کے بعد آئے تو آپ نے فرمایا کہ دعاؤں کا نتیجہ آیا کہنے لگے طبیعت میں شدت کی حدت کی تاریخ والوں کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان کو قبول کریں گے لیکن ہماری کچھ شرطیں کچھ شرطیں مانو تو ایمان قبول کریں گے آپ نے بولنا کیا شرطیں ہیں تو صحیح کہنے لگے تاریخ میں ہمارا ایک بہت پرانا بھوت ہے تاکیہ نام ہم اس کو توڑیں گے ارے بابا نا توڑو تو ایمان کا کسی کا نام تو ایمان ہے تو وہ اشارہ کرتے رہے آپ ان کے اشارہ پر کوئی توجہ نہیں کی ان کا اشارہ قبول نہیں کیا پہلے تو نہیں ہو سکتا ابھی انہوں نے کہا کہ تین سال کے بعد توڑ دیں گے آپ نے فرمایا تین سال کے بھی تین منٹ کے یعنی مزہ کے روایت ایک ایک منٹ کے ہے گنجائش نہیں اخیر میں کہنے لگے ایک مہینے کے بعد توڑیں گے ایک مہینے کی بھی گنجائش نہیں تو آخر میں یہ کہنے لگے ہم نہیں توڑیں گے اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے اپنے ہاں یہ منظور ہے تم توڑا ہم اپنے آدمی بھیج کر توڑوا نا چنانچہ مبینہ کے شعبہ اور نظر کے کا سفیا نبی اللہ تعالیٰ ان دو صحابہ کو آپ نے تاریخ بھیجا اور تاریخ کے تاغیہ کو توڑو پھر ان کا ایمان کو کر چنانچہ یہ دو صحابہ فوری تاریخ گئے اور ان کے تاغیہ کو توڑا کہنے لگے ہماری دوسری بھی شرط ہے پہلی تو تم نے مانی نہیں دوسری شرط مان لو آپ نے فرمان کیا کہنے لگے کہ ہم جہاد میں نہیں جائیں گے اپنے پر جانا تب بیٹھے رہنا بن جانا کسی بھی شرط ہے کام نہیں کہیں گے اس زمانے میں دسواں حصہ کیا جاتا تھا وہ اللہ کیا ہوتا ہے مسائل ہے سارے مسائل ہے اسی تفصیل میں کیا اس زمانے میں جاتا تھا دسواں حصہ نہیں کہیں گے نہیں جمع کرائیں گے اکم نہیں چاہیں گے رکھو تمہارے اور چوتھی بھی شرط ہے ہماری کیا کہ ہمارے ہمارے قافلے پر جو امیر بناؤ نا امیر بناؤ نا وہ ہمارے قبیلے کا ہی بنائی ہو کسی اور قبیلے کا ہم قبول نہیں کریں گے آج کل ہماری جماعتوں کو یہ سکھائے بچے ہیں جراب سے کیا لے یار بستی کا ہونا چاہیے ہماری برادری کا ہونا چاہیے ہمارے گاؤں کا ہونا چاہیے مسجد کی جماعت بنے گی تو میں تو جاؤں گا اسی کر کے لگاتے ہیں اور مسجد کی جماعت کرتی نہیں تھی اور یہ نہیں جماعت میں اور اسی میں موت پکڑ دیتی ہے اس لیے یہ زیریں نہیں پکڑنی چاہیے کہ بستی کی جماعت مسجد کی جماعت گاؤں کی جماعت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کے ساتھ جوڑ دیا جائے جو جائے جو کھانا ملے کھا رہے جہاں جوڑ دیا جائے چلا جا رہے فرماتے ہیں گئے تین باتیں اگر طے کرتی نا کہ جس کے ساتھ بیٹھ کیا جائے چلا جا رہے ہے میں اچھا تو ساری دنیا اچھی میں خراب تو ساری دنیا خراب ہے کون کون ہے ہے میرے ساتھ سیٹ ہوگا نہیں ہوگا یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے جس کے ساتھ جوڑ کیا جائے جڑ دوسری بات فرماتے تھے مولانا کہ جو کھانا میرے کھا لے تو کہیں کے سیٹ نہیں ہوتا یہ سیٹ نہیں ہوتا یہ نہیں کھا ہوتا تو آدمی نہیں چل سکتا پھر تو جو سیٹ ہوگا اسی میں جائے گا تو تبدیل کا بریش مطلب ہے وہ حالت ماحول سیٹ ہوتا ہے وہ تو کور حالات سے چلنا پڑتا ہے ایسے علاقے ملتے ہیں طبیعت یہی چاہتی ہے کہ چلنا پڑتا ہے ہماری جماعتیں جاتی ہے افریقہ کے ملکوں میں سر طبیعتیں نہیں کرتی اتنا بڑی مجاہدہ ہوتا ہے ایک بچہ جما سے ہے کام کرتی ہے یہ مثال بننا چاہیے کہ جہاں بھی جائے چلے جائیں گے اور کسی بات فرمائی جا جو کھانا ملے گا کھا لیں گے تو وہی بیٹھے بیٹھے مولانا فرماتے کہ آدھی تفریح تو سمجھ میں آ جائے گی اب آدھی کے آجی مہینے میں سمجھ میں آ جائے تو ہو گئی تفریح تو طبیعتوں کو کسی چیز کا آدھی نہیں بنانے کا کہ یہ کسی کے بغیر نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں کہ نہیں طبیعتوں کو ایسا بنانے کا کہ جہاں اللہ کے دلوں میں کیے ہیں جس علاقے میں جہاں جس بچوں سے جہاں دیکھ کے ہم تو چلے جائیں گے طبیعتوں کو ایسا بنانے کا غلام طبیعت کے غلام نہیں بن جائیں گے اللہ جاتی سے جگہ ہوتا رہا ہوں لے جا رہے تھے گھر والوں نے جاوید بیٹا ہوں رہا سے گھر والوں نے کہا کہ کئی دن ہو گئے گوشت نہیں کھایا تو ذرا گوشت لے کر آؤ نا بازار سے اردو جاوید بیٹا ہوں تراجو نے آئے تو سالوں میں نے کھائے کہ اردو جاوید بیٹا ہوں تراجو نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ پیسے بھی ہے کہ نہیں کوئی کھا نہیں تو یہ گرم نکلا بازار گئے گرم کا گوشت تھیلی میں ڈال کر جو تھیلی کندھے پر ڈال کر آ رہے تھے یوتھ جو پکڑے ہوئے تھے بات بہت سے لوگوں کی آج بھی عادت ہوتی ہے تھیلی کندھے پر ڈال کر یوتھ پکڑے ہوئے آتے ہیں پہلے جانور میں لگا ہوتا رہا سکھا رہے تھے دودھ لے کر راستے میں چلے گا علی المومنی نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی پوچھا بھائی تعمیر کیا ہے تھیلی میں چاول تو بہت سیدھے جاتے لوگ تھے بہت پوچھا بھائی ابھی کیا ہے قدر والوں نے کہا تھا کہ کئی دن ہو گئے کوئی سیکھا ہے طبیعت جا رہی ہے بوجھ کاٹی تھی تو بوجھ لے کر آؤ تو گوشت لے کر جا رہا ہوں ادر والے کیا فرمایا بھائی جابی گھر والوں نے کہا تھا کہ کوچ کاری کی طبیعت چاہ رہی ہے بھائی جابی گھر والوں نے کہا تھا کہ کوچ کاری کو طبیعت چاہ رہی ہے بھائی جابی گھر والوں نے کہا اس جملے کو اتنی مرتبہ کہا جیسے جگہ جہاں فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ اردم کہیں کھو جاتا اور میں گوشت نہ خریدتا تاکہ حضرت کی اتنی سننی نہ پڑتی مجھے ایک درم کے گوشت پر تو حضرت کتنا سنا رہے ہیں حضرت فرمایا بھائی جا کے گوشت کھانے کو منع نہیں کر رہا میں کہ گوشت مت کھاؤ آپ علیہ سلا السلام کی مربوط چیز تھی کھانا چاہیے لیکن طبیعتوں کو اس آگے عادی بنانے کا اور بھی آئے پڑی قرآن کریم کی ادب تم طیبہ کی گم کی حیاتی کو بس دنیا بس کم ڈاپ دیا پلیوں میں تجھے سب ڈاٹا تو تم نے تم دس کا دلوں نہ پھر بھی وہ بھی معقول تم سب سکون یہ کوئی آئے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے میں کہ چاہیے جی کی چاہتے دنیا میں پوری کر دو گے کیا دنیا کی چیزوں کے عادی بن جاؤ گے کیا اور جی کی ساری چاہتے دنیا میں پوری کر دو گے کیا آخرت کے لیے کچھ باقی رکھو گے حضرت کے کہنے کا مقصد لگی یہ نہیں تھا کہ یہ بچ نہ کھاؤ حضرت کے کہنے کا مقصد یہ تھا اپنی طبیعتوں کو کسی چیز کا آگے نہ بناؤ یہ دنیا چند دن کی چادری ہے یہاں کا لوگ بھی عارضی ہے اور یہاں کا دکھ بھی عارضی ہے نہ یہاں کے دکھ کو میں نہ یہاں کے دکھ کو دبا کر کوئی چیز ہمیشہ کی نہیں ہے دن کی چادری ہے کبھی والوں نے کہا ہم دوسرے آدمی قبول نہیں کریں گے ہمارے قبیلے کا ہی اجر ہونا چاہیے نئے نئے لوگ تھے اس لیے آپ نے ان کو بھی قبول فرمایا کہ ٹھیک ہے نہیں بنائیں گے دوسرا جاؤ تمہارا ہی اجر بنائیں گے کہنے لگے ہماری پانچ بھی شرط ہے آپ نے فرمایا کیا ہے کہنے لگے ہم نماز نہیں پڑھیں گے مجھے اس پر نماز نہیں پڑھیں گے آپ نے فرمایا کسی آپ میں منظور نہیں ہے یہ یہ شرط اور اس دن آپ نے فرمایا روایت میں ہے کہ اس دن میں کوئی خیر نہیں جس وہ رکو سب زیادہ ہو آدمی دعویٰ کرے ہے مسلمان ہو اور بے نمازی ہو نمازوں کو چھوڑتا ہو یہ کا مسلمان یہ کون سا مسلمان ہے جو نمازوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مسلمان کیا رہا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو نمازی اور مسلمان نہ ہو یہ تو ضرور ہے چیزیں ہیں آپ اس رواج سے غور کریں گے نا تو آپ نے پہلی اور آخری قبول نہیں فرمائی اس پہلی کیا تھی ایمان قبول نہیں کرے اور ایمان قبول کرو اس کے بغیر تو ہی کرے تو پہلے آپ نے قبول نہیں فرمائی اور آخری کیا تھی نماز نہیں پڑے گی کہ یہ تو بنیادیں ہیں یہ تو بنیادیں ہیں ایمان اور نماز ایمان اور نماز ایمان اور نماز ایمان اس کا برتن ہے اللہ کا ڈر ہے سمجھو کہ اس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں ایمان ہے اور نماز اللہ کے ڈر کا ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا ڈر دونوں ہی گرے تو یہ منزل کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا اس لیے لیے ادھر بتائیے نمازیں اس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا کہ نماز کسی آدمی چھوڑی جاتی ہے کوئی تصور نہیں ہو سکتا فرماتے ہیں نے ایک سردے سے انکار کیا تھا تو نے لڑکا ہوا اللہ کے دربار سے مردود ہوا جنت سے نکالا گیا اور آج کل لانت برس رہی ہے کتنے سردوں کا انکار کیا تھا ایک سردے کا انکار اگر آدمی نماز نہیں پڑتا تو روزانہ چالیس سردوں کا انکار کرتا اور یہ چالیس کا ہی پڑھائی کی آپ بات میں بیٹھ کر دیجیے شادی کتاب صحیح ہوگا نام فرائض کے خرید چالیس سجدے ہوتے ہیں جنن اور نوازیوں کو گنو تو وہ تو زیادہ سجدے ہوں گے روزانہ چالیس سجدے ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے جنگل سے نکالا گیا رانے کرتا ہوا لانت بنتی اس پر تو جو چالیس سجدوں کا روزانہ انکار کرے اس پر کتنی لانت آئے گی سے اردو پر بھائیوں تصور سفر نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو کر نماز کہ نماز اگر ہے زندگی میں تو اس میں ساری خیر کی امیدیں ہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں اسے کوئی امید نہیں کر سکتے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو غلط غلط کام کی ہے امید ہے کہ نماز اس کو روک دیتی حدیث کریں گے ایک صاحب نے بتایا حضرت ایک صاحب ہے آپ کو چوری کرتے ہیں اور صبح اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان کی نماز انتظری ان کو چوری سے روک دے گی ارے کر کے روایت سنی ہے کہ فرمائے نمازی سے تو اتنی بڑی امید کی جا سکتی ہے کہ جو چوری چھوڑ دے گا جو نمازی ہے اور بھی کوئی گناہ ہے زندگی میں لیکن نمازی آتی ہے تو یہ نماز اس کو اس کو گناہوں سے روکے گی لیکن نماز میں نمازی نہ ہو یا دو پڑھی تین نہیں پڑی تین پڑی دو نہیں پڑی وقت ملا تو پڑھی وقت نہیں ملا تو چھوڑ دی کہ اپنی طبیعت کے حوالے نمازوں کو کرنے سے ایسی نمازیں تو نماز نماز ہماری زندگی میں ہونی چاہیے تو میں یہ کہہ رہا تھا بزرگوں کی صدیقہ رضی اللہ ہوں کرانا آپ نے فرمایا پہلی بار کی فرمائی کہ دنیا کی زندگی کو مسافر کی طرح سے گزارا دوسری بات آپ نے فرمائی جب تک کپڑے کو پیبند نہ لگے چھوڑو میں یہ بات فرمائی اللہ نے پذرے صدقات میں کی روایت تفصیلی لکھی ہے بدائی کی تعلیم میں بیٹھنا چاہیے اور دھیان کے ساتھ سننا چاہیے اگر تو بیٹھنا ہی کم ہو رہا ہے اور بیٹھ جاتے ہیں تو بیس پچیس بیٹھے ہیں تو اس میں پتا نہیں جنوبی بات کیا اثر ہوتا ہے پتا نہیں کیا پڑھا گیا کیا سنایا گیا رضائی کی تعلیم ہماری تربیت کا ہے رضائی کی تعلیم تربیت ہوتی ہے آدمی سنتا ہے لوگ بھی کر رہے تھے تو تاریخ کے عرصے میں وہ روایت آئی ہے کہ ایک نماز کسی نے کر دی تو دو کروڑ بولو بولو اٹھاسی لاکھ برس ایک بڑے دیا بیٹھے تھے ایک دم سے رونے لگے لگے کہنے بنی صاحب آپ تو ایک نماز پر پڑھ رہے ہیں کہ